عبداللہ بن ابی بکر نے حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن رات کے بعد قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا عبداللہ بن ابی بکر نے کہا میں نے یہ بات امرا بنت عبد الرحمن بن سعد انصاریہ کو بتائی امرا نے کہا انہوں نے سچ کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادیا کے کچھ گھرانے بھوک اور کمزوری کے سبب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جہاں لوگ قربانیوں کے لیے موجود تھے قربان کا میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن تک کے لیے گوشت رکھ لو جو باقی بچے سب کا سب صدقہ کر دو دوبارہ جب اس قربانی کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول لوگ تو اپنی قربانی کی کھالوں سے مشکے بناتے ہی لوگ تو اپنی قربانی کی کھالوں سے مشقیں بناتے ہیں اور اس کی چربی پگھلا کر ان میں سنبھال رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے نے فرمایا کیا مطلب کہا یہ صورتحال ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ منع فرمایا تھا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت وغیرہ استعمال نہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت بمشکل آ پائے تھے اب قربانی کا گوشت کھاؤ رکھو اور صدقہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تین